ابن شہاب نے عروا سے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں دیر فرمائی یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا نماز عورتیں اور بچے سب سو گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ روئے زمین پر تمہارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کرتا راوی نے کہا اس وقت یہ نماز باجماعت مدینے کے سوا اور کہیں نہیں پڑھی جاتی تھی صحابہ اس نماز کو شام کی سرخی کے غائب ہونے کے بعد رات کے پہلے تہائی حصے تک کسی وقت بھی پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو انہتر